زائدہ نے عبد الملک بن امیر سے اسی سنت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزوں کے ذکر میں اس سابقہ حدیث کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سات سو ستاون